حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی پگڑی اور موضوع پر مسا فرمایا راوی حدیث بکر نے کہا تحقیق میں نے یہ حدیث براہ راست حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے بھی سنی ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک سو ساتھ